ایوب نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سے روایت کی کہ انصار میں ابو مذکور نامی ایک آدمی نے اپنے غلام کو جسے یعقوب کہا جاتا تھا اپنے مرنے کے بعد آزاد قرار دیا آگے انہوں نے لئیس کے حدیث کے ہم مانا حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چودہ